منا عرفات سے کاٹنے والے حکمرانوں اور مالداروں نے مال کے ذخیرے جمع کیے تو دنیا فساد سے بھر گئی خود یہ لوگ خوف اور ذلت کی زندگی گزارتے ہیں اور دوسروں کو بھی بھوکا مار رہے ہیں اب اگر دیندار مسلمان بھی بخیل اور کنجوس ہو جائیں تو پھر تباہی میں کثر نہیں رہے گی اس لیے خوب محبت کے ساتھ قربانی کریں مرد بھی اور مسلمان خواتین بھی قربانی کے لیے اگر اپنا موبائل سیٹ بیچنا پڑے تو کوئی حرج نہیں کیمرے والے موبائل کی قیمت میں آسانی سے قربانی ہو جائے گی اور کیمرے سے بھی جان چھوٹ جائے گی کچھ لوگ قربانی کے خلاف مہم چلائیں گے وہ آپ سے کہیں گے کہ قربانی کے پیسوں سے آپ کسی غریب کو دوا خرید دیں اسکول کے بچوں کو کتابیں لے دیں یا کسی بچی کے جہیز کے لیے کپڑے خرید دیں ایسے لوگوں سے آپ کہیں ہم مسلمان اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہیں جبکہ آپ لوگ اپنی عقل اور نفس کے غلام ہیں آپ کی ان حرکتوں سے نہ تو مسلمانوں کی غربت دور ہوگی اور نہ ان کے مسائل حل ہوں گے البتہ جو آپ کی باتوں میں آ جائے گا وہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے سنت سے محروم ہو جائے گا جس سنت میں نور ہی نور رحمت ہی رحمت اور اجر ہی اجر ہے ہمیں منا منا عرفات اور مکہ مکرمہ سے کاٹنے والو اللہ تعالیٰ تمہارے شر سے ہماری حفاظت فرمائے آمین یار الرحمین